سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تک عمرے سے تمتو فرمایا اور ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا آپ سے قربانی کے جانور اپنے ساتھ چلا کر لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تو پہلے عمرے کا تلبیہ پکارا پھر حج کا تلبیہ پکارا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج تک عمرے سے تمتو کیا لوگوں میں کچھ ایسے تھے انہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا اور قربانی کے جانور چلا کر ساتھ لائے تھے اور کچھ ایسے تھے جو قربانیاں لے کر نہیں چلے تھے جب آپ مکے تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو قربانی لے چلا وہ ان چیزوں سے جنہیں اس نے احرام باندھ کر احرام کیا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حج کو پورا نہ کرے اور جو شخص قربانی نہیں لایا وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور بال کو تروا کر حلال ہو جائے اور آٹھ ذیل حج کو پھر حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارے اور رمی کے بعد قربانی کرے اور جسے قربانی میسر نہ ہو وہ تین دن کے حج کے دوران میں اور سات دن گھر لوٹ کر روزے رکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تباہ فرمایا سب سے پہلے حجر اسود کا استعلام کیا پھر تین چکروں میں تیز چلے اور چار چکر معمول کی رفتار سے چل کر لگائے جب آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکاتیں ادا فرمائی پھر سلام پھیرا اور رخ بدل لیا صفا پر تشریف لائے اور صفا مربع کے درمیان سات چکر لگائے پھر جب تک آپ نے اپنا حج مکمل نہ کیا آپ نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیے حلال نہ کیا جسے آپ نے حرام کیا تھا قربانی کے دن آپ نے اپنے قربانی کے اون نہر کیے اور طواف افاظہ فرمایا پھر آپ نے ہر وہ چیز اپنے لیے حلال کر لی جو احرام کی وجہ سے حرام ٹھہرائی تھی اور لوگوں میں سے جنہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہانک کر لے آئے تھے انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیاسی